إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسى لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء بے شک منافق اللہ تعالیٰ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والے ہیں اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کی یاد تو یوں ہی سی برائے نام کرتے ہیں بیچ میں ہی لٹکے ڈگمگا رہے ہیں نہ پورے ان کی طرف نہ صحیح طور پر ان کی طرف جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دیں تو آپ اے نبی اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے سامعین ابنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے منافق دھوکہ باز ہے سور بقرہ کے شروع میں بھی آیت یخادعون اللہ اس مضمون کی گزر چکی ہے یہاں بھی یہی بیان ہو رہا ہے کہ یہ کم سمجھ منافق اس رب کے سامنے چالے چلتے ہیں جو سینوں میں چھپی ہوئی باتوں اور دل کے پوشیدہ رازوں سے آگاہ ہے کم فہمی سے یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ جس طرح ان کا نفاق دنیا میں چل گیا اور مسلمانوں میں ملے جلے رہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پاس بھی یہ مکاری چل جائے گی چنانچہ قرآن میں ہے کہ قیامت کے دن بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ایک رنگی کی قسمیں کھائیں گے جیسے یہاں کھاتے ہیں لیکن اس عالم الغیب کے سامنے یہ ناکارہ قسمیں ہرگز کارآمد نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ بھی انہیں دھوکے میں رکھ رہے ہیں وہ ڈھیل دیتے ہیں بڑھوتری دیتے ہیں یہ منافق پھولتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور اپنے لیے اسے اچھائی سمجھتے ہیں قیامت میں بھی ان کا یہی حال ہوگا مسلمانوں کے نور کے سہارے میں ہوں گے وہ مسلمان آگے آگے نکل جائیں گے یہ آوازیں دیں گے کہ ٹھہرو ہم بھی تمہاری روشنی میں چلیں جواب ملے گا کہ پیچھے مڑ جاؤ اور روشنی تلاش کر لاؤ یہ مڑیں گے ادھر حجاب حائل ہو جائے گا مسلمانوں کی جانب رحمت اور ان کی طرف زحمت صحیح بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ نے فرمایا جو شخص سنائے گا یعنی کسی کے عیب بیان کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اسے سنائیں گے یعنی اس کے عیب ظاہر کر دیں گے اور جو ریا کاری کرے گا اللہ بھی اسے دکھائیں گے ایک اور حدیث میں ہے ان منافقوں میں وہ بھی ہوں گے کہ بظاہر لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کی نسبت فرمائیں گے انہیں جنت میں لے جاؤ فرشتے لے جا کر دو زخم ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے پھر منافقوں کی بد ذوقی کا بیان ہو رہا ہے کہ نماز جیسی بہترین عبادت بھی مشغولی اور دلچسپی سے ادا کرنی انہیں نصیب نہیں ہوتی کیونکہ نیک نیتی حسن عمل حقیقی ایمان سچا یقین ان میں ہے ہی نہیں ابن ابا صدی اللہ عنہما تھکے ہارے ہوئے بدن سے کس مسا کر نماز پڑھنا مکرو جانتے تھے اور فرماتے تھے کہ نمازی کو چاہیے کہ ذوق و شوق سے راضی خوشی پوری رغبت اور انتہائی توجہ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو اور یقین مانے کہ اس کی آواز پر اللہ تعالیٰ کے کان ہیں اس کی طلب پوری کرنے کو اللہ تعالیٰ تیار ہے یہ تو ہوئی ان منافقوں کی ظاہری حالت کہ تھکے ہارے تنگ دلی کے ساتھ بطور بے کار ٹالنے کے نماز کے لیے آئے پھر اندرونی حالت یہ ہے کہ اخلاص سے کوسوں دور ہیں رب سے کوئی تعلق نہیں رکھتے نمازی مشہور ہونے کے لیے لوگوں میں اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں بھلا ان سنم آشنا دل والوں کو نماز میں کیا ملے گا یہی وجہ ہے کہ ان نمازوں میں جن میں لوگ ایک دوسرے کو کم دیکھ سکیں یہ غیر حاضر رہتے ہیں مثلا عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ بوجھل یعنی بھاری نماز منافقوں پر عشاء اور فجر کی ہے اگر در اصل یہ ان نمازوں کے فضائل کے دل سے قائل ہوتے تو گو گھٹنوں بھی چل کر آنا پڑے یہ ضرور آ جاتے میں تو ارادہ کر رہا ہوں کہ تکبیر کے حلوا کر یعنی اقامت کے حلوا کر کسی کو اپنی امامت کی جگہ کھڑا کر کے نماز شروع کرا کر کچھ لوگوں سے لکڑیاں اٹھوا کر ان کے گھروں میں جاؤں جو جماعت میں شامل نہیں ہوتے اور لکڑیاں ان کے گھروں کے ارد گرد لگا کر حکم دوں کہ آگ لگا دو اور ان کے گھروں کو جلا دو صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے اللہ تعالیٰ کی قسم اگر انہیں ایک چرب ہڈی یا دو اچھے کھر ملنے کی امید ہو یعنی کھانے کے واسطے تو دوڑے چلے آئیں لیکن آخرت کی اور اللہ تعالیٰ کے ثوابوں کی انہیں اتنی بھی قدر نہیں اور مسند احمد کی روایت میں اضافہ ہے کہ اگر بال بچوں اور عورتوں کا جو گھروں میں رہتی ہیں اور جن کا مسجد میں باجماعت آ کر نماز پڑھنا مردوں کی طرح فرض نہیں تو مجھے خیال نہ ہوتا تو قطعاً میں ان کے گھر جلا دیتا پھر آگے اللہ نے فرمایا یہ لوگ اللہ کا ذکر بھی بہت ہی کم کرتے ہیں یعنی نماز میں ان کا دل نہیں لگتا یہ اپنی کہی ہوئی بات سمجھتے بھی نہیں بلکہ غافل دل اور بے پرواہ نفس سے نماز پڑھ لیتے ہیں صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نماز منافق کی ہے یہ نماز منافق کی ہے یہ نماز منافق کی ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کی طرف دیکھ رہا ہے یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا اور شیطان نے اپنے دونوں سینگ اس کے ارد گرد لگا دیے تو یہ منافق کھڑا ہوا اور جلدی جلدی چار رکعت پڑھ لیں یعنی عصر کی جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر برائے نام ہی کیا یہ منافق متحیر ششدر و پریشان حال ہیں ایمان و کفر کے درمیان ان کا دل ڈاور ڈول ہو رہا ہے نہ تو صاف طور سے مسلمانوں کے ساتھی ہیں نہ بالکل کفار کے ساتھ کبھی نور ایمان چمک اٹھا تو اسلام کی صداقت کرنے لگے کبھی کفر کی اندھیریاں غالب آ گئیں تو ایمان سے اکسو ہو گئے نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف ہیں نہ یہودیوں کی جانب صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافق شخص کی مثال ایسی ہے جیسے دو ریوڑ کے درمیان کی بکری کا کبھی تو وہ میں میں کرتی اس ریوڑ کی طرف دوڑتی ہے کبھی اس طرف اس کے نزدیک ابھی طے نہیں ہوا کہ اس میں جائے یا اس کے پیچھے لگے ایک اور روایت میں ہے کہ اس معنی کی حدیث عبید عمر رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کچھ الفاظ کے ہیر پھیر سے بیان کی تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سنے ہوئے الفاظ دہرا کر کہا یوں نہیں بلکہ دراصل حدیث یوں ہے جس پر عبید رحمہ اللہ ناراض ہوئے ممکن ہے ایک بزرگ نے ایک طرح کے الفاظ سنے ہو دوسرے نے دوسری قسم کے واللہ عالم ابن ابی حاتم میں ہے مؤمن کافر اور منافق کی مثال ان تین شخصوں جیسی ہے جو ایک دریا پر گئے ایک تو کنارے پر ہی کھڑا رہ گیا دوسرا اتر کر پار ہو کر منزل مقصود کو پہنچ گیا تیسرا اترا چلا جب بیچو بیچ پہنچا تو ادھر والے نے پکارنا شروع کیا کہ کہاں ہلاک ہونے چلا ادھر آ واپس چلا آ ادھر والے نے آواز دی کہ آ جاؤ نجات کے ساتھ منزل مقصود پر میری طرح پہنچ جاؤ آدھا راستہ طے کر چکے ہو اب یہ حیران ہو کر کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر نظر ڈالتا ہے تجب ہے کہ کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں جو ایک زبردست موج آئی اور بہا کر لے چلی غوطے کھا کھا کر مر گیا پسپار ہو جانے والا تو مسلمان ہے کنارے کھڑا رہ جانے والا کافر ہے اور موج میں ڈوب مرنے والا منافق ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ ہی راہ حق سے پھیر دیں اس کا ولی و مرشد کون ہو اس کے گمراہ کردہ کو راہ کون دکھا سکے اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو ان کے بدترین بد عملی کے باعث راستی سے دھکیل دیا اب نہ کوئی انہیں راہ راست پر لا سکے نہ چھٹکارا دلا سکے اللہ تعالیٰ کی مرضی کا خلاف کون کر سکتا ہے وہ اللہ سب پر حاکم ہے اللہ پر کسی کی حکومت نہیں